گویا کبھی یہاں بسے ہی نہ تھے سن لو بے شک سمود اپنی رب سے منکر ہوئے ارے لانت ہو سمود پر